یا تو نینا جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ اسمانوں ہے اور زمے میں ہے بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے بے شک یہ اللہ پر اسان ہے